انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو چھٹلا دیا تھا اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے